السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 395 نائنٹی فائیو تین سو پچانوے پہلے میں عربی حدیث پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں عربی جملے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں اور حدیث کا نور عربی زبان میں ہی ملتا ہے ترجمے میں ترجمے میں وہ نور نہیں ملتا علماء نے لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے وہ اگر ہمارے کانوں میں پڑ جائیں تو بھی اللہ کی ذات سے ہدایت کی بہت بڑی امید ہے اس لیے میں مختصر حدیث عربی میں پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کروں گا یہ عربی جملے بھی دھیان سے سنیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو ہم ہماری میری زبان پر آ رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں جا رہے ہیں آپ کو پڑھنے نہیں ہے جملے پڑھ سکو تو پڑھو لیکن اصل سنو اسے دھیان کے ساتھ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا ضرب اللسان على اهلي فقلت يا رسول الله قد خشيت ان يدخلني لساني النار قال فعین انت من الاستغفار انی لاستغفر اللہ فی اليوم مئتہ الحدیث رواہ احمد ترجمہ سنیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی تھی یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھ کو جہنم میں داخل کر دے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ پھر استغفار کہاں گیا یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہو جائے اور حذیفہ میں تو دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں یہ حدیث مستد احمد میں ہے اب پڑھیے میرے ساتھ ایک نیا استغفار تیار کیا ہے آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں استغفر اللہ الذي لا الا هو الحی القیوم عدد خلقه ورضا نفسه نفسی عرشه ومداد عرشی یہ زبردست استغفار ہے یہ پہلی مرتبہ یہ چیز وجود میں آئی ہے یعنی یہ سیگا استغفار تو بہت ہے لیکن یہ سیگا پہلی مرتبہ میں نے اپنی کتابوں میں کسی جگہ لکھا بھی نہیں ہے اسے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میں تج سے ہمارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جتنی تیری مخلوق ہے اس مخلوق کی تعداد کے برابر معافی مانگتا ہوں اور جس سے تو راضی ہو جاوے اتنی اتنی معافی مانگتا ہوں اور اللہ تیرا عرش کے وزن کے برابر معافی مانگتا ہوں تیرے جتنے کلمے ہیں ان کلموں کے برابر معافی مانگتا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ مختصر میں نے ترجمہ کر دیا ہے اس کا یہ ترجمہ کرنے کی امیجز کرنے امیجز بنانے والوں کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ استغفار کا سیگا لکھ لیں اور اگر اس ترجمے کی ضرورت ہو تو مجھے پوچھ لینا فون پر تو میں ڈھنگ سے ترجمہ لکھ کر بھیج دوں گا اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کا معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ استغفار کرتے تھے تو بھائی ہم کہاں ہیں ہمیں ہمیں تو روزانہ استغفار کرنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے کم سے کم اتنا تو ضرور پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے کل جو ہے قرآن شریف کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروں گا استغفار کے سلسلے میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین